اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنی والا مہربان ہے